التوقيت في ذلك قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر هو بن سليمان بن ابي عمران الجميل عن انس بن مالك قال وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصر الشعر وتقليم الاسفار وحلق العانة ونتف الإبة ألا نترك أكثر من أربعين يوما وقال مرة أخرى أربعين ليلة بسم الله الرحمن الرحيم کے جو اعمال ہیں اس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج تشریف نہیں لے جائیں گے آج مجھے نہیں پڑھانا تھا مجھے ایک جگہ پہ وعدہ تھا چپکے سے آگے اب جہاں تک چلے گا چلائیں گے باقی بولنا افتخار صاحب نے آج بالکل برقس معاملہ کر دیا آج تمہیں کیا والے کرنے لگے اچھا تو توقید کا معنی ہوتا ہے وقت مقرر تو یہ اعمال جو ان کے لیے تحدید کر دی گئی ہے کہ ان چیزوں کو چالیس دن سے زائد وقت نہ دے یعنی چالیس دن سے پہلے پہلے بال وغیرہ ناخن تراش لینے چاہیے زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ چالیس دن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ چالیس دن پورے ہی کرے اور سنت بہتر طریقہ یہ ہے کہ من الجمعہ آتے الجمعہ جمعے کا دن رکھے جمعے سے جمعے تک اور پھر ناخن جو ہے اس کو دفن کیا جائے اور بال بھی جو ہیں ان کو ایسے نہ بکھیرا جائے بلکہ بعض جگہ پہ دیکھا کہ اگر ان بالوں کو بیت الخلاء میں یا گندی جگہ پہ ڈال دیا جائے تو آدمی کے مریض ہونے کا بھی خطرہ ہے تو ان کو سنبھال کے کسی چیز میں رکھ کے ان کو دفن کر ورنہ یہ آپ کے دار و میں ہر غسل خانے میں مکلف کیا تھا کہ وہ ٹوکری سی ہے ایک ڈبہ ہے وہ رکھیں اور جو بال ہو وہ اس میں ڈال دیں اور پھر جو امیر ہے امیر دفن جو دفن کرنے کا امیر ہے وہ اس کو وہاں سے اٹھا لے اس لیے کہ ایک غسل خانہ دس آدمی پر مشتمل ہے تو یہ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ہے چالیس دن چالیس دن سے پہلے آدمی یہ نہ کرے یہ ہے کس و شارب مونچھوں کو کاٹنا یہ کس کا معنی ہوتا ہے یہ مقص اسی سے نکلا ہے کینچی کینچی مقص اسی کاٹنا اب اس میں الفاظ جو ہے احفل لحا اور قصر الشوارب شوارب کو کم کرو یعنی ہلکا کرو چھوٹا کرو اور اس میں دو قسم کی روایتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بالکل مونڈ دینے کی بالکل ان کو ختم کر دینے کی اور یہ جو الفاظ آئے ہیں یہ فرمایا کہ یہاں تو قصر شارب ہے اور اوپر کی حدیث میں ہے کہ حلق حلقار اور الاظفار اور تو مکس کینچی سے کاٹنا اور دو طرح سے ہے ایک تو یہ کہ بالکل اس کا استحصال ہو جائے استحصال تو سمجھتے ہو نا بالکل اس کو ختم کر دیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کچھ باقی چھوڑا جائے اصل میں ایم صلاح سے یہ فرماتے ہیں کہ اس کو بالکل ختم کیا جائے البتہ امام مالک رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو جو بال آگے ہونٹوں کی طرف آئے ہوئی ہیں ان کو کاٹ دیا جائے تاکہ ہونٹوں پر نہ آئیں اور ہونٹوں سے اوپر رہیں اور امام نبوی رحم اللہ نے جب اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے حالانکہ شافی ہیں شافی المسلک ہے انہوں نے اسی کو ترجیح دی بال جو ہے بالکل نہ موڈے جائے مونچھوں کے بلکہ یہ جو لب ہیں لب سے پیچھے چھوڑے جائیں اور اس طریقے سے کچھ تھوڑے سے بال رہیں امام مالک رحم اللہ کا یہی مسلک ہے اور امام نبوی رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ امام مالک رحم اللہ مدینے کے رہنے والے تھے مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے اور ان کے عام طور پر معمولات اہل مدینہ کیسے ہوتے تھے اور اہل مدینہ چونکہ بالکل استثال نہیں کرتے تھے بلکہ ہونٹوں سے اوپر بالوں کو جو ہے وہ لے لیتے تھے تو ایسا کرنا اولا ہے کون فرماتے ہیں امام نبی ورنہ ایم سلاسہ کے ہاں اس کا مبالغہ کاٹنا آیا ہے امام مالک کے ہاں کو چھوڑنے کا ذکر آتا ہے جی الشارب واعف خوشان خوشار الشارب بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن احف و شاربہ پڑھنا زیادہ اولا ہے اس کو باب افعال سے بھی لیتے ہیں اور باب نصرا سے اگر باب نصر سے ہوگا تو یہ حمزہ اصلی ہوگا اور اگر یہ باب افعال سے ہوگا تو حمزہ قطعی ہوگا آفو بھی ہے اور وہ آفو بھی ہے اور وہ آفو بھی ہے دونوں طرح سے الحابی الحا دونوں لغتیں ہیں فرماتے ہیں الحا جو ہے وہ زیادہ اولا ہے جی اور یہ آف شاربہ منہ چھپ کا استحصال کرو یہاں استحصال ہے استحصال کا مطلب ہے کہ بالکل اس کو ختم کر دو ختم کرنے میں یہی ہے کہ استحصال کا مطلب جڑ سے جڑ سے نکالنا اور یہاں جڑ سے نکالنا ہے بالکل ختم کرنا اسی وجہ سے آئم مسئلہ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو بالکل ختم کیا جائے گا اور آف الحا اور داڑیوں کو بڑھاؤ بلکہ داڑھیوں کو چھوڑو داڑھیوں کو کیا کرو چھوڑو اور چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال جہاں تک چلی جائیں اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اگر داڑھی آدمی بالکل نہ لے جہاں تک چلی جائے تو بھی جائز لیکن بہتر یہ ہے کہ جو بڑے ہوئے بال ہوں جانبین سے ان کو ہموار کر دے کیا کر دے ہموار کر دے اور عمر ابن شعیب ان ابی ہی جدی ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مروی ہے کہ طرفین سے حضور بال لے لیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی یہ واقعہ ہے کہ جب حج سے فارغ ہوتے تو مٹھی سے نیچے کے بال جو ہیں ان کو کاٹ دیا کرتے تھے تو اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو رہنے دیں جانے دیں جہاں تک جاتے ہیں لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ آدمی جو ہے وہ بالکل ہی لگنے لگے کیا مسخرہ مسخرہ بھی نہ ہو بلکہ بال لے لینے چاہیے اور مٹھ برابر اس سے کمی لم یوم ہو احد کسی نے اس کو مباح قرار نہیں دی جی بھائی یعنی بعض مقام کا ذکر ہے کہ تقریباً دو میل کا فاصلہ وہ جاتے جہاں پر لوگوں کی نظروں سے اوجل اور سطر کا اور حیا کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اپنے تستر کو سطر ہی میں رکھے اور اس کو واشگاف نہ کرے جی بھائی اسماعيل عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد مذهب جائے ذہاب اس کو آپ ظرف مکان کہہ سکتے ہیں اور اگر مذہب کو آپ مصر میمی لیں تو پھر جانے کے معنی میں ہوگا جی قال فذهب لحاجتي هو وكبار اسفاره فقال اتيني بوضوء فاتيته بوضوء فتوضا ونسع الخفين قال الشيخ اسماعيل هو ابن جعفر بن ابي كثير القارئ یہ مسا الخفین کے بارے میں اتنی احادیث وارد ہیں کہ علماء نے کہا جو کہ تواتر تک پہنچ گئی ہے جو کہ کہاں تک پہنچ گئی ہے بھائی تواتر تک بعض علماء نے کہا کہ تیس صحابہ سے مروی ہیں اور بعض نے ستر کا عدد بتایا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک میں نے الخفین کا قول نہیں کیا جب تک کہ مجھے اس طریقے سے احادیث نہیں ملی جس طریقے سے دن کے وقت سورج نکلا ہوا ہوتا ہے اس وقت کوئی اندھیرا ہوتا ہے کیا کوئی پوشیدگی نہیں ہوتی جی بھائی حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباتة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبين حتى فرغ ثم توضأ ومسح على خفيه یہ الابعاد اندا اراد الحاجہ یہ پہلا باب ہے اور رخصت و فی ذالکہ دور جانے سے رخصت کہ دور نہ جائے آدمی قریب ہی میں اپنی ضرورت کو پورا کر لے چنانچہ یہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضیفہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا آپ قوم کی کوڑا دان کے پاس تشریف لائے کوڑا دان وہ جگہ جہاں پر کہ کچرا وغیرہ ڈالا جاتا ہے اس کو کوڑی بھی کہتے ہیں اس کو کوڑا دان بھی کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں سے باہر جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر لوگ جو ہیں اپنی وہ فضلات وغیرہ جو گائے گوبر ووبر ایسی فضلات ہوتے ہیں جہاں ڈالتے ہیں اس کو سباتا کہتے ہیں اس کو کوڑی کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا حضور وہاں پر تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کر وہاں پر بول فرمایا پیشاب فرمایا کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے امت کے کاموں میں اور کافی دیر ہو گئی اور پیشاب کو زیادہ روکنا وہ صحت کے لیے بھی مضر ہوتا ہے اور ویسے بھی صحیح نہیں ہوتا اور اس وقت آپ تشریف لائے اور جب کوڑی پر پہنچے تو وہاں موقع بیٹھ کر پیشاب کرنے کا نہیں تھا حضرت حضیفہ کہتے ہیں حضیفہ ابن الیمان جو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹنے لگا تو حضور نے فرمایا پیچھے مت ہٹو بلکہ تم میرے لیے سترا بن جاؤ چنانچہ وہ سترا بن گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا علماء نے اس میں بہت قول کیے ہیں اور یہ بات فرمائی ہے کہ آپ نے یہ کام عذر سے کیا تھا عذر کیا تھا آپ کی کمر میں تکلیف تھی اور اس کمر میں تکلیف کا علاج یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کے پیشاب نہ کرے کھڑے ہو کر کرے اور دوسری بات یہ فرمائیے کہ آپ کو مابز کی تکلیف تھی مابز کہتے ہیں گھٹنے کی گھٹنے کے اندر کی ہڈی جیسے عام طور پر گھٹنے کا درد سا ہوتا ہے وہ تکلیف تھی آپ کو اور اس کے لیے آپ کے لیے بیٹھنا مشکل تھا اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کام جو کی ہے بیان جواز کے لیے کیا ہے حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہی قول جو ہے وہ کیا ہے زیادہ دل کو لگنے والا اسی کو راج کراتی ہے تو آپ وہاں پر فرمایا کہ فنتا صبات قومن فبال فتح ہے تو ان ہو میں آپ کے پاس سے پیچھے کو ہٹنے لگا فتح نہیں مجھے بلا لیا وہ کن تو اند عاقبہ ہے میں آپ کی ایڑیوں کے پاس تھا حتیٰ فراغا یہاں تک کہ آپ پیشاب سے فارغ ہوئی یہ سمت وضع پھر آپ نے وضو کیا وہ مسا اللہ خفیہ اور آپ نے خفین پر مسا فرمایا اور دوسری بات یہ ہے کہ پیشاب کے لیے آدمی زیادہ سطر آدمی کا نہیں کھلتا وہ کھڑے ہو کر آدمی جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے لے کر کپڑے سے معمولی سا باہر نکال کے آدمی پیشاب کر لے تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں بخلاف تغوت کے تو اس کے لیے تو پورا کپڑا اتارنا پڑتا ہے تو اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ جسم ننگا ہو جائے اور اس میں جسم کے ننگے ہونے کا احتمال نہیں تھا کم تھا تو اس لیے آپ نے بیان جواز کے لیے کہ اس کے لیے تین میل دور جانا اور دور جانا ضروری نہیں ہے پیشاب قریب ہی میں کر دیا جاتا ہے اور بھائی یہ اس وقت کی بات ہے کہ گھروں گھروں میں میں کنیف بنے ہوئے نہیں تھے پخانے اور پیشاب کی جگہ بنی ہوئی نہیں تھی جب بن گئی تو اس میں ہر طرح سے ہوتا ہے جی بھائی قال كان رسول الله الله صلى عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال من من الخبث والخبائث خبث جو ہے یہ جمع ہے خبیص کی اور خبائث جمع ہے خبیصہ کی تو اس لیے یہ با کے ضمے کے ساتھ خبص نہیں ہے بلکہ خبص ہے اس لیے علماء نے یہ فرمایا ہے بعض علماء نے کہ جن لوگوں نے خبص پڑھا ہے یہ صحیح نہیں خبز پڑھنا صحیح نہیں ہے لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے خبز کو معنی شر خبز کو معنی کیا ہے شر اے اللہ میں شر سے پناہ مانگتا ہوں اور خبائص جو ہے اس سے براد نفوس خبیصہ ہیں کیا ہیں نفوس خبیصہ اب نفوس خبیصہ میں مذکر بھی آ جاتے ہیں مہنس بھی آ جاتے ہیں تو خبائص میں دونوں جمع ہیں ایسے شیطان جو کہ مذکر ہیں وہ بھی اور ایسے شیطان جو کہ معنس ہے وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں تو خوب اس کا معنی شر اے اللہ میں آپ سے شر سے آپ کی شر سے پناہ مانتا ہوں اور خبیص خبائص سے خبیص جو ہے وہ جن سے اور خبیصہ تو خبائص جو ہے خبیصہ اور اس کا معنی ہے نفوس الخبیصہ اور نفوس جو ہے وہ عام ہے نفوس کیا ہے عام ہے کہ اس سے مراد مذکر بھی ہو سکتے ہیں اور مونس بھی اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر خبز پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بات سمجھ گئے نا جی بھائی قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع ولفت له قال حدثني مالك بن مالك عن اسحاق بن ابي عبد الله بن ابي طلحه رافع بن اسحاق انه سمع ابا ايوب الانصاريه وهو بمصر يقول ادري كيف اصنع بهذه الكراييس وقد قال رسول الله صلى الله عليه كراعيس جو هي جمع كرياس كي اور كرياس جو هي है کہتے ہیں بیت बैतुलखला کو اور ایسا بیت الخلاء اب جو جس نے دعوت دے رکھی ہے وہ سبق بھی سن رہا ہے فون اس کا آیا ہوا ہے میں نے کھول دیا میں نے کہا سب کہے کہ ہم مصروف ہیں مصروفیت کے بعد آئے تو کرائیس جو ہے یہ جمع کریاس کی اور کریاس کہتے ہیں ایسے بیت الخلاء کو جو بالا خانہ پہ کہاں ہو بھیا بالا خانہ یا اگر بالا خانہ پہ نہیں ہے تو وہ اونچی جگہ پہ تو اس کو کریاس کہتے ہیں ورنہ کنیف ورنہ اس کو کیا کہتے ہیں کنیف کہتے ہیں تو کریاس جو ہے تو فرمایا کہ ہم وہاں مصر میں تھے اور وہاں دیکھا کہ وہاں بیت الخلا جو ہے وہ قبلہ کے رخ بنے ہوئی ہیں تو وہ بڑے پریشان ہوئے چنانچہ ہم نے جب وہاں پر ضرورت پوری کی تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کیا کر لیا ہٹا لیا اپنا رخ بدل دیا تو یہاں پر لفظ ہے بھیا ہم مصر میں تھے اور مصر میں جو ہے اور شخین کی روایت میں شام کا لفظ ہے ہم شام میں تھے تو فرمایا کہ کیا بعید ہے کہ صبح کو مصر میں ہو اور شام کو شام میں ہو ایک وقت میں وہاں پر ہوں اور دوسرے وقت میں وہاں پر اس میں کوئی بعید نہیں ہے اور کوئی تعارض نہیں جی بھائی فقد قال رسول اللہ يستقبل القبلة ولا يستدبرها نہ تو قبلہ کی استقبال کرے اور نہ اس کا استدبار کرے ارے بات آئی نا سمجھ میں تو بھیا وہ ایک جگہ پہ دعوت ہے اور میں ہی نہیں ہوں دوسرے اکابر بھی ہیں اور اب وہ وہاں بیٹھے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ ہمیں وہ جو ہے وہ بزرگان بلا رہے ہیں وہ بھی عالم ہیں جس کو دعوت کی ہے تو ایسا ہے کہ میرا خیال یہ تھا کہ میں مولانا افتخار صاحب کے حوالے کر کے چلا جاتا لیکن مولانا خود اپنے حوالے ہو گئے اس لیے آپ